لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حنان يا منان I'll be. Hmm. ولا گو منلا سرد ولا مرضا جس ولا وعلى صالح الاخلاق فقربنا وعلى صراط المستقيم فثبتنا وعلى الاعداء اعداء اعداء الاسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا واطعمنا ولا تهنا وعافنا ولا تؤثر علينا واعطنا وانقر لنا ولا کو علينا الله ولا تكلنا إلى أنفسنا صرف العين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا Isma Thank you. الفرج ومرام قدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما اللهم احسن اللهم اجعلنا سامعين مطيعين واولياء لنا فرقا وحوضه لنا مولدا اللهم احشرنا في جملته واستعنا حبك اللهم اجعل جگا ہوئی نا وجہ پنچ لگا بابر چار اینڈنا بپا and Gracias. نصیب فرما دے اے اللہ تقوا و طہارت مرحمت فرما دے اے اللہ صبر شکر نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو قبول کرنا اے اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرنا اے اللہ اس پورے بننے کو قبول کرنا یا اللہ پتہ نہیں کون سا بندہ قابل قبول ہے پور پسند اس کا کیا مقام والوں کو قبول کرنا اے اللہ اس میں فکر کرنے والوں کو قبول کرنا اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول کرنا اے اللہ پورے عالم میں ایمان کی حمایت کرنے کا ذریعہ کرنا اے اللہ ہدایت کے دروازے کھلنے کا ذریعہ ان کو تیار کرنا دعاؤں کے متوقع ہیں یا اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا کرنا یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا یا اللہ بیماروں کو شفا نفری کرنا یا اللہ کمزوروں کو قوت کرنا اے اللہ میں جو باپ کی بیماریوں سے میں گری کرنا یا اللہ اب ہمارے قلوب کو اپنی طرف پھیل دے اے اللہ دنیا کی چیزوں سے ہمارے قلوب کو ایمان پر فاطمہ فرما اے اللہ قبر کے آزاد سے اور اے اللہ جہنم کے آزاد سے اور اے اللہ کی طرح حساب سے فرما اے اللہ ہمارے کام کی حفاظت فرما اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ کام سے کیوں کی حفاظت فرما اے اللہ کام کرنے والوں میں اجتماعی پیدا فرما کیا اللہ یا اللہ اپنی تاریخ شان حال بنوا یا اللہ کرم کا معاملہ بنوا یا اللہ فضل کا معاملہ بنوا یا اللہ ہماری سبق کو قبول کرنا یا اللہ خیریت خاصیت اور اللہ قبول اقتصاد اس کو پورا کرنا یا اللہ موت تک لگے رہنے والا بنا دے اے اللہ اس حامد کی دولت سے مالا مال بنا ہماری تو ایسے ہی سکون کے ساتھ پر بیٹھے رہے اللہ پاک آپ کو جلایا ہے نصیب فرمائے ابھی جمع آپ کو بیٹھ رہے ہیں بیٹھا اپنے بیٹھا لیں بیٹھا لیں اور نماز جو ہے سارے لیے نماز ہوئی ڈیڑھ بجے 我。